دوستو جس دل میں غیروں کی محبت شرائط کی ہوئی ہوتی ہیں غیروں کے تعلق جمے ہوئے ہوتے ہیں اور جو دل خدا کے لیے فارغ نہیں ہوتا دوست خدا قدوس کے انوارات وہاں نہیں آیا سکتے میری مثال میرے مثال کو پیش کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جس طور پر ناپاک جانے پر آپ نماز نہیں پڑھتے اسی طور پر ناپاک دل پر خدا محبت کی نظر نہیں آتی خدا عمارت کی نظر نہیں کرتے خدا بند قدوس اپنے انوارات کی بارش نہیں کرتے ان دلوں پر جو کردار میں اچھے کے لیے ہوتے ہیں تو اب دلوں کے بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ دلوں کو غیر سے خارج کیجیے اور دل غیر سے فارغ نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک خدا کا یقین نہیں آتا اور یقین اور یقین سے کیا مدعا آپ جب تک یہ نہیں جانیں گے تو ان سب سب خدا کے ہاتھ میں ہے ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے موت خدا کے ہاتھ میں حیات خدا کے ہاتھ میں دینا خدا کے ہاتھ میں لینا خدا کے ہاتھ میں سب کچھ خدا کے ہاتھ میں جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو انسان اپنی انسان ہے حاجت مند انسان ہے ضرورت مند یہ جان یہ سمجھتا ہے کہ جہاں اس کی ضرورت اچھی ہوئی ہوتی ہے انسان اپنی حاجت کے لیے کبھی کسی کے در پر جاتا ہے کبھی کسی کے در پر جاتا ہے کہیں سے عزت کو لینے کے لیے جائے گا کہیں سے رسک کو لینے کے لیے جائے گا اور جو کچھ خدا نے یہ سب جو خدا نے سب کچھ سمجھے گا وہ کسی دوسرے کے گھر سے آگے نہیں جائے جا جس وقت تک کہ خدا کا یقین قابل نہیں ہوتا انسان داروں کے پیچھے پھرتا ہے اور جب خدا کا یقین آ جاتا ہے تو سب کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان ایک خدا کے در پر آ کر چڑھ جاتا ہے اور خدا کے یقین کا لینے والا بن جاتا ہے اور جب خدا کا یقین انسان کے اندر آتا ہے انسان کا دل بن جاتا ہے اور جب انسان کا دل بنتا ہے تو اس کے اندر تقوا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایمان کی کیفیت ہوتی ہے تو جس طور پر نبیوں نے دنوں کو بنانے کا طریقہ بتایا انہوں نے جسموں اور ایک کو بنانے کا بھی طریقہ بتایا اور ایک کیسے بنتے ہیں جیسے ایمان و یقین سے بنتا ہے انسان کے ایک خدا ان کو دوس والے بتائے ہوئے اعمال سے بنتے ہیں ہماری آنکھ اس جگہ پر استعمال ہو جہاں حبیب خدا سے یوزیا حضرت محمد مصطفیٰ سیٹر نے ساتھ فرمایا کہ اپنی آنکھ کو جائز پر استعمال کرو نہ جائز پر استعمال نہ کرو اپنی زبان کو حق کے لیے استعمال کرو باطل کے لیے استعمال نہ کرو اپنے ہاتھ کو صحیح بات کے لیے استعمال کرو غلط کام کے لیے استعمال نہ کرو تمہارے قدم خیر کے راستے میں اٹھیں غلط راستے میں نہ اٹھیں تمہارا میدا حلال کا کھانے والا ہو حرام کا کھانے والا نہ ہو تمہاری تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اپنے سامنے اس کا مقصد ہو اور وہ تمہارا جسم صرف اسی رخ پر استعمال ہو وہ نبی پاک سید علم دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھ تو جس طور پر دل خدا کی مناسبت کو لے کر دل بن جاتا ہے اسی طور پر جس سید اللہ دیا حضرت محمد مصطفیٰ وسلم والے اعمال کو لے کر جسم بن جاتا ہے ایک تو جسم ہیں جو کہ ظاہرہ انسانوں کے جسم ہیں لیکن حقیقت میں بقول مولانا روم کے اے آدم روئے حق ظاہر میں تو انسان کے جسم ہوتے ہیں لیکن کے لحاظ سے حیوانوں سے بھی بدتر وہ انسان ہوتے ہیں جس جب انسان کا جسم جب انسانیت کے مقام پر آتا ہے جب ادبیت کے مقام پر آتا ہے تو انسان کا جس خدا سے ہر ایک اس کا اس کا ایک ایک عزم جو ہے وہ خدا کی کام سے لینے والا بن جاتا ہے اس کے اندر نور شرارت کرتا ہے اس کی آنکھ نور کو لیتی ہے اس کا پاؤں نور کو لیتا ہے اس کا ہاتھ نور کو لیتا ہے وہ سب کا سب نورانی بن جایا کرتا ہے جس وقت انسان کے اندر ہمارے محمد یا آتے ہیں دوستو ہمارے آقا سید اللہ دیا حضرت محمد الصفا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال دیے جن اعمال کو اختیار کر کے ہمارا جسم بن سکتا ہے اور ہم خدا والے بن سکتے ہیں میں نے یہ کیا تھا کہ اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا تو دو چیزوں دے کر بھیجا اور ان دو چیزوں کے ذریعے تو ہم خدا کی ساتھ کو لے سکتے ہیں ایک دل اور ایک جسم اگر دل بن جائے یقین والا ہو جائے اور جسم بن جائے یعنی جسم اعمال محمدیہ والے ہو جائے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی آ جائیں گی تو خدا کی ساتھ ہمیں میسر آ جائے گی ہم خدا والے ہو جائیں گے اور جب خدا والا انسان ہو جاتا ہے تو اس کا کیا کمال ہوتا ہے دیکھیے نبی کے نبی ہوتے ہیں نبی یہ بات سچ بنتے کہ کا اندازہ کوئی کیا کر سکتا ہے ایک ہاتھ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا قرآن میں بھی آتا ہے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہاتھ میں کنکریاں لی انہوں نے کرنا پڑ دیا کھدا قدوس میں ہاتھ کی انگلوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے پانی کے چشمے جاری ہو گئے وقت کو اشارہ کیا وقت قریب آ گیا چند تھوڑا سا پانی ہے اور تیرہ سو کا مجمع جو ہے اسے کھا کر چلا جاتا ہے یہ کیا تھا یہ خدا بند کی قوتیں جب بندے کی طرف منتخب ہو جاتی ہیں متوجہ ہو جاتی ہیں خدا کی برسات اور خدا کی عنایات اور خدا کی مہیا جب اس بندے کے پاس جاتی ہے تو خدا ان کی پوری مخلوق اس کے اشاروں پر کام کرنے لگتی ہے ایک وہ ایک بزرگ ہیں بال دانا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ریت کے ساتھ کھیل رہے تھے ہارون جو چیز کا جیسے گزر گیا تو کہنے لگے نا پگلے کیا کر رہا جیسے چھوٹے بچے ریت کو اٹھا رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے کیا حال چال ہے تیرا کہنے لگا کہ کیا حال میرا پوچھتے ہو میرے اشاروں پر تو دنیا ناچ رہی میرے اشاروں پر دنیا ناچ رہی وہ کہنے لگے ہارون کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تم ایمان کی بات کر کیا کچھ کی بات کرتا ہے کہنے لگے من رضا حد سے حد جب میری رضا خدا کی رضا ہو گئی اور اس کی رضا میری رضا ہو گئی تو جو وہ چاہتا ہے میں چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں وہ چاہتا ہے بیس کر بلند اتنا تو ہر تک بیس سے پہلے خدا بندے سے خود تم سے بتا تیری رسا کیا ہے جب تم مراد حق بن جاؤ گے جب تم مطلوب حق بن جاؤ گے جب تم محبوب حق بن جاؤ گے خدا تمہاری چاہتوں کو اس طور پر پورا کرے گا کہ تم چاہو گے یا نہیں چاہو گے خدا تمہاری مرادوں کو بدلائے گا تم خدا سے چہتے ہو جاؤ گے تم خدا سے مراد ہو جاؤ گے دیکھو جو کسی کا محبوب ہو جاتا ہے تو محبوب کو کوئی ان کانٹا تک یہ نہیں پسند سکتا کہ اسے کانٹا تک کے جائے اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی حکمت کی بنا پر اور کسی خاص ضرورت کی بنا پر ہم اسے ضرورت نہ سمجھتے ہیں اور خدا کی ذات اسے ضرورت سمجھتی ہے اور اسے کوئی تکلیف دے دی جائے ورنہ حقیقت کے لحاظ سے پھولوں کی طرح رکھا جاتا ہے محبوب ان کو جو محبوبین کو اتنا پیارا رکھا جاتا ہے تو دوستوں جب ہم خدا سے ہو جائیں گے تو کیا یہ پوری کی پوری مخلوق ہماری نہیں ہو جائے یہ سب ہمارے قدموں میں ہوگی اور انبیاء نے ہمیں یہ سیدھا سادہ سارا راستہ بتا دیا کہ اس راستے کو اختیار کر لو تو اس راستے کو اختیار کرنے سے تمہاری محنت بہت ساری بچ جائے گی دیکھو ایک محنت ہے ایک محنت ہے چیزوں پر کی محنت کہ ہر شخص ایک ایک چیز کو مقصد بنا کر اس پر محنت کرے اسے حاصل کرے اور ایک ہے کل کی محنت ایک ہے جس کی محنت چیزوں کی اور ایک ہے کل کی محنت کل کی محنت جو کرے گا اس کے ہاتھ میں کل آئے گا جو جس کی محنت کرے گا اس کے ہاتھ میں جٹ آئے گا اگر کوئی شخص خدا کی محنت کرے گا تو اس کے ہاتھ میں خدا بھی آئے گا خدا کی خدائی بھی آئے گی بات سمجھے میری ایک شخص ہے وہ صرف اس پھول کو لینے کے لیے محنت کرتا ہے ایک پھول کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک ہی پھول آئے گا اور ایک سب گلدستے کے لیے محنت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں گلدستہ آئے گا اسی طور پر آپ محنت کرتے ہیں ایک ایک جگہ کی ایک زمین کو آباد کرنے کی ایک زمین کو آپ آباد کریں گے آپ ایک ملک کو لینے کی کوشش کرتے ہیں آپ ایک ملک کو لیں گے یہ تمام اجزاء ہیں یہ جد ہیں یہ پوری کی پوری دنیا جد ہے یہ کل نہیں ہے خدا کی خدائی میں یہ سب تقلیم جو ہے ایک جد کی حیثیت رکھتی ہے ایک دروے کی حیثیت رکھتی ہے یہ کل کی حیثیت نہیں رکھتی تو جب آپ اجزاء پر محنت کریں گے تو آپ کو جلد ملے گا اور جب خدا پر محنت کریں گے خدا ملے گا تو یہ اردو کا محاورہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سر کا جب خدا تمہارے ہو گئے تو اس کی پوری خدائی تمہاری ہو جائے گی تو یہ انبیاء کیا تمہیں بتاتے ہیں کیا طریقہ بتاتے ہیں وہ تمہیں یوں نہیں چاہتے کہ تم خار و خط پر آ کر محنت کرو تمہیں مٹی کے گھروں پر آ کر محنت کرو میں تمہیں محنت سکھاتے ہیں خدا پر محنت کرتا ہوں کہ خدا پر محنت کر لو تو خدا تمہارے ہو جائیں گے پھر جب خدا تمہارے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری ہو جائے گی دنیا تو تمہیں رنگے کے طور پر مل جائے گی زمینوں کے طور پر مل جائے گی ایسے ہی دنیا دے دی جائے گی اور جب دن کی دن ہے خدا اندو سے جن لوگوں سے یہ دنیا سہارے کرام کے قدموں میں جب یہ آ کر دنیا گری تو اس طور پر گری تو اسے ہٹاتے تھے وہ قدموں میں آ کر گری ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا نہیں ملتی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا نہیں ملتی اور صحابہ اکرام دنیا کو ہٹاتے تھے لیکن ان کے قدموں پر آتی جس وقت کس طرح سے خطائیں مسجد نبی میں آ کر لگے ہیں تو سید محمد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے لوگوں نے کہا کہ اے عمر یہ رونے کا وقت نہیں یہ تو شکر کا وقت ہے تو اتنی دولت اور اتنی پوری سات سات پشتوں کی جو دولت کسوں نے اکٹھی کر رکھی تھی اللہ نے تمہارے قتل میں لا کر ڈال دی ہے کہنے لگے یہ وہ دولت ہے جس نے انہیں ہلاک کیا اور یہ دولت ہمارے پاس آ گئی اور نبی پاک سسم کی یہ حدیث پڑی لاکھ لاکھ لاکھ لاکھ سالے تم فخر بلا تم اخ تم دنیا میں تم کو فخر کا خوف نہیں کھاتا لیکن دنیا کا خوف کھاتا ہوں جس انتہا رہی تم کم تم کو پھیل جائے تم کمتھ مال علیہ السلام تم وسلام اور تمہیں بھی جاتے ہلاک کر دے جاتے پہنوں کو ہلاک کر دیا تھا تو دوست میں یہ کر رہا تھا کہ دولتیں آتی تھی دولتوں کی طرف نکاح نہیں اٹھاتے تھے دنیا قدموں میں تھی دریاؤں نے انگاہیں دیں سمندروں میں انہیں راہیں دی مردے ان کے ہاتھوں سے گنتا ہوئے جانوروں کے یعنی ایسے ایسے علاقوں میں یہ کیروان کا علاقہ ہے کیروان کی بستی آج تک ہے بہت بڑا ٹاؤن ہے الجزائر کے علاقے میں جب یہ بستی آباد کرنے کے لیے گئے یہاں چھاؤنی ڈالی ہے اور ناطے ناطے صحابی ہیں جس وقت اس مقام پر پہنچے ہیں ان دنوں میں وہاں بہت بڑا جنگل تھا اور چیتے درندے خطندے بہت قسم کے جانور وہاں رہتے تھے روایات میں آتا ہے ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ وہاں انہوں نے ناطے اپنا اتنے ناطے میں کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی کہ اے جنگل کے درندوں اور اے خزندو دیکھو جنگل کو خالی کر کے نکل جاؤ ہم ندی سے صحابی ہیں اگر کل تک تم یہاں رہے تو تمہارا خون خبر ہوگا اور ہم نے قتل کر دیا تو پھر تم ناراض نہ ہو لوگوں نے دیکھا کہ اگر نہیں ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منہ میں پکڑے ہو جاتے تو بلی بھلا کر لے جاتی ہے لے کر بھاگ رہے تھے طور پر صبح ہوتے ہوتے جان سب تک ان کے حکم کو مانتے تھے اور جنگلوں کو خالی کرتے چلے جاتے تھے رسک ان کے اللہ تبارک مطالعہ اپنے غیب کے خزائن سے انہیں دیتا تھا وہ سب کچھ نہیں ملتا تھا کیوں وہ خدا کے ہو گئے تھے اور دوستو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس امت محمدیہ مرحوما پر انتہائی فضل فرمایا اس امت کو خاتم لمبیا حضرت محمد مصطفیٰ قسم کی امت بنایا اس نبی کی امت بنایا جس پیسہ نبی پیدا نہیں ہوا جو خود نبی میں لمبیا ہے جس کے پینے کے انوارات سے پورا عالم روشن ہے جو دنیا وہ بطور بصیری کے سنسن نبی وطور رسالہ جو نبوت کا بھی سورج ہے وہ رسالت کا بھی سورج ہے اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا اس نبی کی قدر کرو اور اس نبی کی قدر دانی کو پہچانو اس کی کتاب کو جانو اور اس کی قدر دانی کو کر لو دوستو نبی کی قدر اور نبی کا پہچاننا کیا ہے کہ نبی نے جو نواز تمہارے حوالے کی ہے اور جو دولت اس تمہارے حوالے کی ہے اس دولت کو سنبھالو اس دولت کو دایا نہ کرو اور دوستو دولت کا سنبھالنا کیا ہے بس میں مختصر لڑکے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دولت تمہیں دے کر گئے اور جو امانت تمہیں دے کر گئے بس وہ دو رقم سے ہے جس طور سے انسان کا ذاتی طور پر بننا دل اور جسم کے ساتھ ہے اسی طور پر اس امت کا بننا دو چیزوں کے ساتھ شخصی محنت اپنے جسم اور دل کے بنانے کی اور امت کی محنت دعوت کے روپ یعنی ہم محنت کرنے والے بنے جس طور پر ہمارے اندر ایمان و تقوی آتا ہے ہم خدا والے بنے صرف ہم اپنے آپ کے بنانے والے نہ ہوں بلکہ ہماری محنت اس پر بھی ہو رہی ہو کہ اللہ کا کوئی گندہ اس دنیا میں رہنے والی کوئی مخلوق ایسی نہ بچتی ہو جو خدا کے ایمان والی نہ ہو جو تقوی والی نہ ہو میرے آتا سلند حضرت محمد مصطفاف شیتم نے ایک وصیت کی ہے ہمیں بھی وسیعت کی ہے اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرا ایسے وسیعت کی ہے اور دیکھو شریف انسان جو ہوتا ہے اپنے والد کی وسیعت کو بھی نہیں بلایا کرتا یہ بلا دیتا باپ کی وسیعت ہو آخری وقت کی تو کوئی شریف بچہ بلا دیتا آخر وقت تک اس پر عمل کرتا ہے تو دیکھو جب باپ کی وسیعت کو نہیں بھلاتے تو نبی کی وسیعت کو کوئی شریف امتی بھلا سکتا نبی پاک قسم کی ایک وصیت ہے اور وہ وصیت آخر میں ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوداع کے موقع پر اور پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو جو دین خدا نے مجھے دیا تھا اور جو امانت مجھے دی تھی ہر دل کو کیا اس دین کو میں نے تم تک پہنچا دیا کیا اس امانت کو میں نے تم تک پہنچا دیا سب نے گواہی دی بل سنتا اور محمد تم آپ نے پہنچا دیا اور بہتر تو اس کو پہنچا دیا اس کے بعد نبی یہ سی لمبیا حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا دیکھو ان تم آپ انا خاتم النبی جی انا خاتم النبی ان تم آخر الامم میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم نبیوں کے لحاظ سے خدا کی آخری امت ہو فلی بلب الشاہد امین کمر سب تم میں جو حاضر ہے وہ غائب کو اس دین کی ہر ایک بات کو پہنچا دے جتنا دین کو دین تم تک پہنچا ہے یہ میری وصیت ہے یہ میں تمہیں ایک بات تمہارے دنوں ڈال دیتا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے تمہیں پہنچے تم میں سے اس وقت تک کوئی قانون ایمان والا نہیں ہو سکتا عہد تم ہفتہ یہ لے سے ہی ہفتہ یہ ڈالے ماں یہ لے جس وقت تک کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی اسی خیر کو نہ چاہے جو کہ اپنے لیے چاہتا ہے اور روایات میں آتا ہے حتیٰ یہ حضب النا کے یہ حضب النت یہاں تک کہ ہر انسان کے لیے اس بھلائی اور خیر کو نہ چاہے جو کہ اپنے لیے چاہتا ہے تو دوستو سب سے بڑی خیر اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبار تعالیٰ نے ہمیں دی وہ دین کی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے وہ تقوا کی نعمت ہے وہ دولت ہے جو دولت ہمیں آخرت تک پہنچاتی ہے وہ خود خدا کی رضا کو ہمیں دلاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ثقافت نظری بتائی وہ ثقافت مال دولت کی ثقافت تو ایک ثقافت ہے لیکن جو سب سے بڑی ثقافت ہے وہ ایمان کی ثقافت ہے وہ تقوا کی ثقافت ہے وہ بھلائیوں کے پھیلانے کی ثقافت ہے کہ نبیوں کی طرح ان کی ملادت میں ہم ملک ملک کون کون علاقہ علاقہ پھرتے ہوئے اللہ کی باتوں کے پہنچانے والے دین کی باتوں کے پھیلانے والے اور خیر کے تذکروں کے کرنے والے اور لوگوں کو دین پر ڈالنے والے بن جائیں دیکھ تو اگر اس وقت امت میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں اگر امت میں اس وقت صرف یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں تو یہ امت اپنے مقام پر آ جائے ایک بات یہ کہ ہر شخص اپنے آپ کے بنانے کی محنت کرے اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اپنے بنانے کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کا فکر اس کی محنت اس کی دعائیں اس کا درد اس کا فکر اس طرف مضبوط رہے اور وہ پوری محنت کرے کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہے میں اسے اپنے آقا سید الانبیاء حضرت محمد الصفا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈالنے والا بنوں گا خدا کی راہ پر لانے والا بنوں گا اس میں چاہے میری جان لگ جائے چاہے میرا مال لگ جائے قوتیں سب ہو جائیں میں اگر دنتا ہوں تو اس لیے دنتا ہوں کہ میں کا طریقہ دنیا میں جاری رہے میں مروں گا تو دین کے لیے مروں گا گا تو میں دین کے لیے جیوں گا اور یہ خسو اور یہ پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا اور منایا بھی ہوگا آشورا کا دن تھا آشورا جانتے ہیں دسویں محرم آشورا کا سبق کیا آشورا جو ہوتا ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوتی کی قربانی کیا ہے قربانی کا حاصل کیا ہے قربانی کا یہ تو حاصل نہیں کہ ہم چہرے کو پیٹ لیں یا گریبان کو چاپ کر لیں ہمارے آقا کا الانبیاء نمبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سات بچوں میں سلوا دیا ہے فلودہ و سب تل یہی کا فل فننا جس نے اپنے گالوں کو پیٹا اور جس نے اپنے کپڑوں کو پھایا گھنٹے کے طور پر وہ ہم نے سے نہیں آپ نے تو برا کا اظہار کر دیا ہے اس طبقے پہ جو کہ روتا اور پیستا وہ تو آپ والا طبقہ ہے ہی نہیں تو حضرت حسین کی شہادت کا سبق کیا حضرت حسین علی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو کیا بتایا دیکھو واقعات تو آپ سن چکے ہوں گے میں بات کافی کر چکا ہوں لمبی کرنا نہیں چاہتا مختصر لفظوں میں اتنا آپ کرنا چاہتا ہوں کہ سید میں حضرت حسین کی قربانی کا حاصل یہ ہے کہ حق کو پھیلانے کے لیے نکلو اکیلے ہو یا چند افراد کے ساتھ ہو اگر پورا کا پورا تمہارا زمانہ مخالف ہو جاتا ہے اور تم ایک ذات کو حق سمجھتے ہو حق کے لیے جان کٹا دو حق کے لیے بات کو خدا کے بندوں تک پہنچا دو کوئی مانے نہ مانے منوانا تمہارا کام نہیں ہے بات کا پہنچانا تمہارا کام ہے اگر کوئی مانتا نہیں تو تمہاری گردن بھی اس میں کٹ جاتی ہے تو اسے شہادت سمجھو اسے موت نہیں کرتا میری بات سمجھ میں مقصود کیا ہے شہادت حسینی حسانی سے صرف اتنا صرف اتنا حاصل ہے کہ جب دنیا میں سے حق کا کوئی ذرہ نکلا ہو حق کی کوئی بات حق کی اینٹ کوئی گر رہی ہو تو اس اینٹ کو اپنی جگہ پر سنوارنے کے لیے سینا خطر ہو جائے باہر نہیں آؤ دین کی بات کو پہنچاؤ اور جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ اگر تمام زمانہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہتا جو تمہارے بنے ہوئے تھے وہ بھی تمہارے مخالف ہو جاتے ہیں تو اس وقت بھی تم خدا کے پیغام کو پہنچاؤ بس تو یہ وہی بات ہے کیا جیسا کہ ابو بکر نے کہا تھا صرف لگانا ہے کیا لٹے گا میں ڈھنٹا رہوں گا کوئی سی بات ہائے غریب سانٹوں رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حس ابتدا ہے اسماعیل جیسے اسماعیل نے قربانی دے دی جیسے حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دے دی قربانی کس لیے تھی قربانی حکومت کے لیے نہیں تھی غلط کہتے ہیں تہمت باندھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے لیے لڑے ان کی شہادت کے مقام کو نہیں سمجھتے ان کی ان کی قربانی کے درجے کو نہیں جانتے جو بیمار کرتے ہیں تو انہوں نے سخت پر حکومت کے لیے جان دی یہ تو اجنا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی نکل گئے ہیں کل بہتر تہتر نفس ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ اوکھتے ہیں سات اپنا بھی نہیں ہے بائیس ہزار کا لچکر پہننے ہیں اگر سلطنت مقصود ہوتی ساتھ جہاں رہے ہوتے کیا بنتا جان دی ہے کس لیے دی ہے کہ ایک نقص قائم ہو جائے کہ مومن ان خدا کی بات کو دنیا میں ان کی شہادت کے مقام کو نہیں سمجھتے ان کی ان کی قربانی کے درجے کو نہیں جانتے یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے سب اور حکومت کے لیے جان دیا یہ تو اگلا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی نکل رہے ہیں کل بہتر تہتر نقص ہیں اور ان کے ساتھ زیادہ اوٹتے ہیں ساتھ اچھا بھی نہیں ہے بھائی چنان کا لکھ کر سامنا ہو اگر سلطنت میں سود ہوتی کتاب جہاں میں ہوتا کیا بنتا ہے جان دی ہے کس لیے دی ہے کہ ایک مقصد قائم ہو جائے کہ مومن خدا کی بات کو دنیا میں سب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تو اسے سب کر کے رکھ دیتا ہے اور اگر سب نہ ہو سکے تو اپنی جان کو دے دیتا ہے تو ہمیں بھی بس اپنے سامنے ایک نظریہ رکھنا ہے کہ خدا خداونت قدوس کے دین کے لیے جہاں بھی ہے جس مقام پر بھی ہے جس جگہ پر بھی ہے اپنے اندر دین کو زندہ کریں گے اور دین کو پھیلانے کے لیے محنت کریں گے کوشش کریں گے جماعتیں بند بن کر علاقوں میں پھریں گے ملکوں میں پھریں گے لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں گے اور جب تک ہم دین کی محنت نہیں کریں گے دین سمجھتا چلا آئے گا دین پھیلے گا نہیں آج دنیا کے نقصے پر آپ ایک نگاہ ڈالیے تو مسلمان ہر جگہ سمجھتا چلا آ رہا ہے ان علاقوں سے نکل رہا ہے جہاں وہ صدیوں سے رہ رہا تھا یہ کیوں ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو پھیلنے والی محنت تھی ہم نے دین کا پھیلانا چھوڑ دیا خدا نے ہمیں سمیٹنا شروع کر دیا اگر ہم دین کے پھیلانے والے بنے خدا ہمیں ہر ایک جگہ پر پھیلا کر رکھے گا دنیا بھی ہمیں دے گا آخرت بھی دے گا اس کے لیے دوستوں بس موٹی کی بات یہ ہے اور میری تمام بات کا حاصل دو چار لفظوں میں اتنا ہے میں جتنی بات کی خدا کی رضامندی کو اپنا مقصد بنائیے آخرت کو اپنا مقصد بنائیے اس دنیا کو مخصوص نہ بنائیے اس دنیا کو مخصوص نہ بنائیے موت کی فکر کیجیے آخرت کی فکر کیجیے مرنا ہے یقیناً مرنا ہے آپ چاہیں تب بھی مرنا ہے اور آپ نہ چاہیں تب بھی مرنا ہے اور خدا کی قسم آپ کو علم نہیں اور نہ مجھے علم ہے کہ کے بعد بھی ہم زندہ رہتے ہیں یہ آتی جاتی زندگی ہے اس آتی جاتی زندگی پر بھروسہ نہ کریں آپ اس دنیا میں خدا کو لینے کے لیے بھجوائے گئے ہیں خدا کو حاصل کریں تو کامیاب ہو جائیں گے اور خدا کو حاصل نہ کیا تمام دنیا کو لے لیا تو خدا کی قسم نہ کام خدا کو لینے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنے عقیدے کی درستگی دل کا بنا لینا اور اپنے جسم کا بنا لینا اپنے اعمال کو درست کر لینا اور اس کامیابی کے لیے اور اس دین کے لیے اس محنت پر آ جانا جو محنت کے نبی پاک نے امت کو دی اور وہ محنت کیا ہے ملک ملک علاقہ علاقہ خدا کے دین کو لے کر پھیرنا اور لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانا کوئی مانتا ہے تب بھی سوچاؤ کوئی نہیں مانتا تب بھی سوچاؤ کوئی گالی دیتا ہے تب بھی سناؤ کوئی پھول بتاتا ہے تب بھی سناؤ مخلوق سے تمہارا واسطہ نہیں مخلوق کے لیے تم نے نہیں کہنا اگر مخلوق کے لیے کہو گے اور مخلوق کی رضا کے لیے دین کی بات بتاؤ گے تو خدا کے نصیب تمہارے کہنے کا غلطی درد سو نہیں یہ کہو خدا کے لیے کہو یہ سناؤ خدا کے لیے سناؤ کوئی اچھا کہے تب سناؤ کوئی برا کہے تب سناؤ دین کے لیے نکلو اور خدا مند قدوس کی بات کو لے کر علاقہ علاقہ ملک ملک سب کا سب کا پہنچاتے رہو یہاں تک کہ آخری سانس آ جائے اور دین کی محنت تمہارے اندر اس طور پر رکھ چکی ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھو تو تمہارے چہرے اس چیز کی شہادت دے رہے ہوں کہ ان کے اوپر یہ جو نور ہے دین کی محنت کا نور ہے ان کے اوپر جو مشقت کے اثرات ہیں وہ دین کی مشقت کے اثرات ہیں انہوں نے دنیا میں جو راتوں کو جاگے ہیں تو یہ دین کے لیے جاگے ہیں انہوں نے جو خط کیے ہیں تو یہ دین کے لیے خط کیے ہیں یہ دنیا کے تعلق نہیں تھے یہ خدا کے تعلق تھے یہ خدا کے لیے جیتے تھے یہ خدا کے لیے مرتے تھے خدا کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ خدا کو اپنی زندگی کا ماہر بناؤ خدا کو لے گے خدا تمہیں اپنا بنا لے گا خدا تمہیں اونچا کرے گا یہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں آئے گی جنت بھی تم پر قربان ہوگی جنت تمہارے پر نچھاڑ کی جائے گی اس کی نعمتیں تم کو قربان کی جائیں گی تم طالب بنو جنت سے یا نہ بنو اگر تم نے خدا کو لے لیا تو اللہ خبر تعالیٰ انعام کے طور پر جنت تمہیں دے کر رہیں گے لیکن تم خدا کے بن سے جاؤ اور خدا کے بننے کا طریقہ اس سنت میں صرف اتنا ہے کیا کہ خدا والا بننے کے لیے اپنے کو درست کرو اور اس امت محمدیہ مرحومہ کو درست کرنے کی کوشش کرو دین کی محنت کو اپناؤ یہ نہیں کہ صرف اپنی نماز پڑھ لی تو کامیابی ہی نصیب ہو گئی اپنی نماز کو بنانے کے لیے اوروں کی نمازوں پر محنت کرو اپنے اندر دین کو لانے کے لیے اوروں میں دین کو تازہ کرنے کی کوشش کرو اپنے کلمے کو درست کرنے کے لیے اوروں تک کلمے کو پہنچاؤ کلمے کی حقیقت کو اپنے اندر انڈیلنے کے لیے دوسروں کے اندر اس کلمے کی حقیقت کو انڈیلنے کی کوشش کرو جتنا اوروں کے اندر ایمان کی محنت تو کرو گے یقین کی محنت تو کرو گے دعوت کی محنت تو کرو گے خدا بند خدوس اپنے خزان سے تمہارے اندر ایمان سکتا ایک نور کو اتارے گا تمہارے اندر یقین آئے گا جب خدا کے لیے محنت کرو گے جب خدا کے دین کو تم دوسرے میں پیدا کرنا چاہو گے خدا اپنے خزان سے تمہارے اندر اپنا دین پیدا کرے گا جب پکا کی محنت تم دوسرے پر کرو گے خدا بند خود اس پکوا کو تمہارے اندر پیدا کر کے دکھا دے گا اس کے لیے میں آپ کو غیر بند معلوم ہوگا کہ ہمارے اس ملک میں اور تقریباً تمام دنیا میں اس وقت اللہ کے کچھ بندے بہت سارے طریقوں سے محنتیں دین کی کر رہے ہیں ایک دین کی محنت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے اللہ کے بندے اپنی زندگیوں میں سے اوقات کو نکالتے ہیں چار چھ مہینوں کے لیے چھ چھ مہینوں کے لیے اپنے ملک میں بھی سیکھتے ہیں دوسرے علاقوں میں بھی جاتے ہیں نفاذ میں قیام کرتے ہیں اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں سناتے ہیں کچھ اللہ کی یاد کرتے ہیں کچھ اللہ کے رسول اطاعت کرنے والی باتوں کی باتوں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور کچھ محنت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایمان تقوا پیدا ہو جائے لوگ دین والے بن جائیں لوگ دعوت والے بن جائیں لوگوں میں یہ چیز زندہ ہو جائے کہ تمام امت جو ہے یہ امت دائی امت ہے یہ دین کو پھیلانے والی امت ہے یہ لوگوں میں یقین کو پیدا کرنے والی امت ہے امت یہ جذبہ مردہ ہو چکا اس کا یہ جذبہ زندہ ہو جائے اس کے لیے یہ لوگ چار چھ مہینوں کے لیے بھی پھرتے ہیں چالیس چالیس دن کے لیے بھی نکلتے ہیں علاقوں میں تین تین دن کے لیے نکلتے ہیں دس کر لیا کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں جہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بہرحال کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں تو آخر میں میں آپ کی خدمت میں یاد کروں گا کہ کچھ ہمتیں کر کے آپ لوگ بھی اپنا کچھ ایسا نظم بنائیں کہ اپنی زندگیوں میں سے کچھ اوقات کو فارغ کریں دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے ایمان کو لینے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تقوا کی محنت سے کو سمجھنے کے لیے اور اوروں تک اس کو پہنچانے کے لیے جو تبدیل کے نام سے ایک کام ہو رہا ہے رائلنگ میں ان لوگوں کا اکٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں کچھ شہر میں ہمارا یعنی جمعرات ہے تو جمعرات وہاں تاثیر ہے تاثیر کے قریب ایک مسجد ہے تازہ معروف تھی وہاں بھی چند اکٹھے ہو جاتے ہیں جمعرات کو پتہ نہیں یہاں کیا مرکز کی نوعیت ہے یہاں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہاں بھی آپ لوگ کچھ ہمتیں کر کے کچھ کام کو بڑھانے کی کوشش کریں ان شاء اللہ اللہ کرے گا جس وقت آپ محنت کریں گے دین کی تو اللہ خبر تعالیٰ آپ کے اندر بھی انعام القطا کو پیدا کرے گا اور خدا ان کو شدید کے ملنے کی صورتیں ہوں گی اور جب خدا تعالیٰ مل جائیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اللہ ہمیں تو سیکھ دے کہ ہم ایمان قطبہ کی محنت کو اختیار کریں خود دین تک چلنے والے بنے اوروں کو چلانے والے بنے آخرت عوانہ ان الحمد للہ رب العالمین اب آخر اتنی بات کر سکتا ہوں کہ میری بات اگر سمجھ آ گئی ہے اور سمجھا تو میں غالباً نہیں سکا لیکن بہرحال اتنا کروں گا کہ میری بات کا حاصل اتنا تھا کہ ہم سب خدا کی تصویر کریں اور اس محنت کو اختیار کریں کہ ہمارے اندر ایمان تقویٰ آ جائے اس محنت کے لیے اگر آپ ہم بات تیار ہیں تو جو آمادہ ہیں وہ کسی چیز کا اظہار کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس محنت کو اپنائیں گے اور اس تک آنے کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ اوقات دے دیں گے تو جو کوئی اوقات دینے کا ارادہ کریں اگر کچھ اپنے اوقات کا اظہار کر دیں تو زیادہ ہی بہتر ہوگا آپ نے تو غالب میں مجھے اس سے نہیں بلایا تھا بہرحال کبھی صاحب بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے تو نہیں بلایا لیکن ہماری ضرورت بھی ہے بات سمجھ یہ بات سمجھ میں آئے گئی میرا مطلب یہ ہے جیسے یہ تبدیل والے آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ بھائی کس وقت دے دو وقت دے دو اسی طرح سے میں بھی کر رہا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ لوگ کچھ پھر کروا لیں والے ان شاء اللہ یا تک یا کسی وقت ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ کریں اللہ قبار کا تعالیٰ کر کر دے گا اور کچھ نہ کچھ دن کی سوچ کر پائے گا بات كم میں آئے گئی کچھ نہیں

اللهم اهدنا وسددنا اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا اللهم اعنا ولا تعين علينا اللهم اجعل من المستقيم مخيار

ومن ومن رحمتك والسلامة من كل اسم والاسمة من كل تے والغنيمة من كل ملے والسود بالجنة والنجاة من النار

معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے پتاؤں کو دل بدل فرما اے اللہ انہوں نے تقسا کے ہمارے دلوں کو مولا معاف فرما اے اللہ اپنے یقین تعام نتی فرما اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اے اللہ اپنی سچت عطا فرما اے اللہ اپنے دین کا درد عطا فرما اپنے دین کا سکھ عطا فرما اے اللہ اپنے دین کی صحیح محنت عطا فرما اے اللہ اپنے دین کے لیے نرمتنے کی توفیق نتی فرما اے اللہ دنیا کی محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دو اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی پاس کی طرف چلتا دے دو اے اللہ اپنے میں لتا فرما دو اے اللہ اپنے نیو سے ہمیں منور فرما اے اللہ اپنے نبی پاس سے ملنگیا حضرت محمد اپنے الم کے طریقہ عالیہ پر ہمیں چلنے والا بنا اللہ ان کی عظمت ہمیں عطا فرما اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرما او اللہ محمد تروکر سے ہمیں مالا بھان فرما او اللہ ہمیں اخلاق قائم عطا فرما اللہ ہمیں کامل اخلاق دے دے او اللہ ہمارے دلوں کے ریا کو اے اللہ تمام برائیوں کو نکال دے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ تیرے میں در کے بھکاری ہیں اے اللہ تیرے میں تاج ہیں اے اللہ تیرے آدھے ہاتھ پھیلاتے ہیں اے رب ہمارے ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہماری جملہ مرادوں کو اے اللہ ہماری جملہ حاجتوں کو پورا فرما دے اے اللہ ہم اپنی ایک ضرورت کو اے اللہ جو دنیا سے متعلق ہے موت کے بعد سے متعلق ہے اے اللہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اے اللہ ہماری جملہ حاجتوں کو پورا فرما دے اے اللہ امت کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ امت کی حاجات کو تقسیم فرما اے اللہ امت بیماروں کو دو دے اللہ امت کے بے روزگاروں کو روزگار امت کے حاجت مندوں کی حاجتوں پورا پوری فرما اے اللہ پورے عالم میں دین و ہدایت کے تو پیدان کو عام فرما دے اے اللہ پولیس طرف کی ہدایت کا پیدان فرماتے ہوئے اے اللہ سب مسلمانوں کے دلوں کو اپنی بات کی چلتا دے یقین سے بھرپور فرماتے ہوئے محمد کے طریقوں کو چلنے والا بنا کر پوری امت سے ان کے کام کو لے لے ان کی محنت کو لے لے اللہ حضی طاقتوں کی سنتوں کو دندہ فرما آپ کے طریقوں کو زندہ فرما آپ کے آغاز کو زندہ فرما آپ کے اخلاق کو زندہ فرما آپ کے دین کے جو سن کو زندہ فرما اے اللہ امت کو ایک فرد کو اے اللہ دین ہدایت والا بنا کے اے اللہ اپنی مددوں کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے اے اللہ حضی طاقتوں کے طریقہ عالیہ کو لے کر اے اللہ سے پورے عالم میں پھرنے والا بنا اے اللہ ہدا ہدایت کے پیغام کو اے اللہ اپنے کو کرتے ہوئے اپنے کو بھرپور فرما دو اے اللہ پوری کی پوری انسانیت کو ہدایت کی طرف چلتا دے دے اے غیروں کا کی داخلے کی اسلام میں ٹوٹنے کو پیدا کرنا اے اللہ خوش کو بے دین کو بے حیائی کو کے رے اللہ سہولان غلط طریقے کو اے اللہ پورے عالم کو مٹا دے اے اللہ کچھ کی طاقتوں کو پارا پارا فرما اے اللہ ان کے نظاموں کو ختم کرنا ان کی قیمتوں کو توڑ اے نہ ان کے مسلمانوں کے خلاف کے جملہ منصوبوں کو اے اللہ خاص مٹی میں ملا دے اے اللہ یہ ہندو میں تارا تین حمود اے اے اللہ مسلمانوں کے خلاف میں ہیں اے اللہ اول انہیں ہدایت دے اے اگر میں تیرے ہل میں اکیلے ہدایت پر آنے والے نہیں اے اللہ ان کی ترقی کو چشمہ چور سرما انہیں ختم فرما ان کی جانوں کو ان کے مالوں کو ان کی قوتوں کو دریا نیز فرما اے اللہ ان کے چیزوں کو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا اور ان کے علاقوں کو مسلمانوں کے ذریعے سے اے اللہ مستی کرتے ہوئے اے اللہ وہاں کو ہدایت کے ندانوں کو قائم کرنا اے اللہ پورے عالم میں ایمان ہدایت کی ہواؤں کو چلا اے اللہ ہماری زندہ دعاؤں کو اپنے حبیب پاک سید لمبیا حضرت محمد کا سب کے قبوض فرما اے اللہ یہ بات کہی گئی اس میں جو حق تھی کہنے والے کو بھی اس پر عمل کی توفی عطا فرما وہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما جو غلط بات کہی گئی اے اللہ معاف فرما اور اس کے سب سے کہنے والے کو بھی محسوس اور اللہ سننے والوں کو بھی محسوس فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے اے اللہ ہم سب کا ایمان کا فاطمہ فرما اے اللہ ہم سب کا ایمان سر فاطمہ نہ فرما اے اللہ ہم سب کا کمال ایمان کا ساتھ فرما کل حسن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کے ساتھ اے اللہ ہمارا حسر فرما ارے اللہ جنت میں بغیر کسی اس کے ساتھ سے اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے داخلہ نیت کو فرما بدنا تقدل ان کا انت سمی لڑی شتبا لین میں ان کا انت سنگاب رہی اللہ ہم سلے و سلے و بارش اللہ ابھی تو وہ کا محمد النبی المدی ہے ماہیم نتھ آپ